امام مالک بن انس نے اسحاق بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موٹے کنارے کی ایک نجرانی چادر تھی اتنے میں ایک بدوی آپ کے پاس آ گیا اور آپ کی چادر سے پکڑ کر آپ کو زور سے کھینچا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کی ایک جانب کی طرف نظر کی جس پر اس کے زور سے کھینچنے کے باعث چادر کے کنارے نے گہرا نشان ڈال دیا تھا پھر اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ اللہ کا جو مال آپ کے پاس ہے اس میں سے مجھے بھی دینے کا حکم دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہنس پڑے اور اسے کچھ دینے کا حکم دیا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چار سو انتیس